سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی وادی کے بالائی حصے میں تھے ہم چاہتے تھے کہ نماز پڑھیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے لیکن اچانک شعب ابی دب یعنی شعب ابی موسا سے ایک گدھا ہماری طرف نکل آیا بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور تکبیر نہ کہی پھر آپ نے یعقوب بن زماں کو اس کی طرف دوڑایا حتیٰ کہ اس نے اسے واپس لوٹا دیا حدیث نمبر چودہ سو نوے مسند احمد